حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی صاحبزادی غرا یا درا یا ہمنا کو چاہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا میں نے عرض کیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی میں نے عرض کیا میں کوئی تنہا تو ہوں نہیں اور میں اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آپ کے تعلق میں شریک ہو جائے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے زینب سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ کی لڑکی کے پاس میں نے کہا جی ہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی جب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی مجھے اور اس کے والد ابو سلمہ کو سوبیا نے دودھ پلایا تھا دیکھو تم آئندہ میرے نکاح کے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نہ پیش کیا کرو اور لیس بن سعد نے بھی اس حدیث کو حشام سے روایت کیا ہے اس میں ابو سلمہ کی بیٹی کا نام دراہ مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھ